سینگو والا چتکبرا مینڈا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والا ایسا مینڈا لانے کا حکم دیا جو چلتا ہو سیاہی میں یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں اور بیٹھتا ہو سیاہی میں یعنی اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو اور دیکھتا ہو سیاہی میں یعنی اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ رنگت ہو پھر ایسا مینڈا آپ کی خدمت میں لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا چھری لائیے پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لیجئے انہوں نے ایسا ہی کیا پھر آپ نے چھری لی اور مینڈے کو لے کر لٹا دیا پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ یا اللہ قبول فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے پھر اس کی قربانی کر دی فائدہ معلوم ہوا کہ قربانی کے لیے خوب اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھا جانور ڈھونڈنا چاہیے اور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کرنا چاہیے تاکہ جانور کو کند چھری کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور لٹا کر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا چاہیے اور یہ کہ اب خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مصنون اور مستحب ہے